ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد فی آخری کال مینا معذین گرام المام کو جس ماہ مقدس کا انتظار تھا اللہ کے محبوب بندے اللہ کے اولیاء اللہ جن ساتوں کا اور جن لمحوں کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے تڑپا کرتے تھے مچلا کرتے تھے بے چین ہوا کرتے تھے اللہ نے محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے ان کی تڑپ کے صدقے میں اور ان کی طلب کے صدقے میں پھر سے قرآن کا مہنا رحمتوں کا مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا رب کی خوشنودی کا اور جنت کی ہواؤں کا مہنا اللہ نے ہمیں مرحمت فرمایا اللہ تعالی اس کے ایک ایک پل کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کی بے ادبی سے اس کی گستاخی سے اور اس ماہ مقدس میں آخا کی بد دعا کا تو اپنے گلے میں ڈالے جانے سے رب کائنات ہماری مکمل بھرپور حفاظت فرمائے آپ جانتے ہیں کہ روزہ من جملہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں توحید نماز روزہ زکات حج بیت اللہ اہم ترین بنیادوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کر گئے سن دو ہجری میں روزے کی فرضیت ہوئی چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے اچانک تمام احکامات امت مسلمہ پر ٹھوس نہیں دیے گئے پہلے نماز اور وہ بھی عجیب طریقے کی کہ آدمی آتا بات کرتا آگے بڑھتا پیچھے ہٹتا گفتگو کرتا دھیرے دھیرے اس میں پابندیاں آنے لگی حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ بات نہ کرو چلو نہیں پھرو نہیں پھر اب جو نماز ہے یہ فیصلہ کن مرحلے میں اس کو فرض کر دیا گیا اب اس میں نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی اور دوسرے نمبر پر روزہ تھا روزے میں اختیار تھا کمپلسری ہر مسلمان پر روزہ فرض نہیں تھا چاہے تو رکھے چاہے تو روزے کے بدلے میں مسکینوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگوں کا صحابہ کرام کا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے نماز کی ایک فائنل اور آخری شکل دے دی اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کو بھی ایک آخری شکل دے دی اور کہا کہ اس کی ابتدا یہ ہے اس کی انتہا یہ ہے روزہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور روزہ یہاں پر ختم ہوتا ہے روزے میں کون امور ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور مکرو ہوتا ہے روزے کے آداب مستحبات واجبات پرائز یہ تمام شکلیں ایک مرتب طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی فرضیت کا جو اعلان کیا بڑی عجیب و غریب انداز سے انسان انسان ہے بندہ بندہ ہے خالق خالق ہے اللہ اگر لٹ لے کر کہتا اے بندو روزہ رکھو کافی ہے کیا کسی بندے کی مجال کے اللہ کے حکم کے سامنے چونو چرا کرے اللہ کو پوچھے اللہ تجھے بھوکا رکھ کر کیا ملتا ہے پیاسا رکھ کر کیا ملتا ہے جو حلال ہے اسے روک کر کیا ملتا ہے لا یوس الو اما یف الو یوس اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں کوئی آدمی سوال نہیں کر سکتا مرتبہ بہت دنوں کے بعد برسات ہوئی لوگ قطرے قطرے پانی کو تڑپنے لگے زمین سوکھ گئی خات آ گیا اب اگر برسات نہ ہوتی تو گاؤں کے لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جاتے کھیتیاں سوکھ جاتی اور گاؤں کے لوگ جنگل کی طرف چلے جاتے اللہ کا کرنا ہوا کہ برسات ہوئی ایک اللہ والے نے کہا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تیرا شکر کے موقع پر وقت پر اب برسات ہو گئی ورنہ بڑی مشکل میں ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ولی کو ڈانٹا متنوع کیا ہمارے کاموں کے سلسلے میں آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے اب برسات ہوئی تو کہا تم نے کہ موقع پر ہم نے بارش برسائی بے موقع کام کب کیا غلط آپ بتاؤ ہمیں پکڑ کر لی اللہ تعالی نے اللہ علیم ہے حکمت والے ہیں خبر رکھنے والے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ نظام کیسے چلانا ہے اللہ کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ایک مالک کا فرمان اگر نوکر کو آئے اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ مالک کی بات کو مانا جائے لیکن نوکر مالک کے کلام میں چونو چرا کرے کیا ضرورت ہے پانی منگانے کی کیا ضرورت ہے وہ ٹیلر کے پاس کپڑا سلوانے کی کیا ضرورت ہے کار میں جانے کی ابھی اسکوٹر میں جایا جا سکتا ہے تو یہ اچھا نوکر نہیں ہے مالک اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو بات کہے اس قال لہو رب اسلم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ والسلام کو کہا سر تسلیم خم کر لیجئے مان قال اسلمت اسلم تو فوراً جو سانس اندر تھی اندر اور جو ہوا باہر تھی باہر اسی ہم ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام نے کہا اسلم تو رب العالمین رب کائنات ہم تیری بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا بات سمجھ میں آئے نہ آئے عمل کرنے کا نام اطاعت ہے یہ کیوں ایسا وہ کیوں ایسا یہ بندے کی بندگی کی شان نہیں ہے عقل کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو عقل کے ترازو میں تولیں ناپاک ناپاد گندے پانی سے پیدا ہونے والا انسان رب کائنات کے احکامات کی حکمت کو کیسے پہچان سکتا ہے کیا ہمارا اللہ تعالی سے رشتہ کیا مقابلہ اللہ سے ہم مخلوق و خالق ہم مرزوق وہ رازق ہم مملوک وہ مالک ہماری ایک ایک سانس ایک ایک بال کا حصہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے ہم چڑھ کر بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ ایک حصہ گھٹا سکتے ہیں نہ ایک سانس کسی کو دے سکتے ہیں نہ ایک سانس کسی کی لے سکتے ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ذلت اللہ کے ہاتھ میں حیات اللہ کے ہاتھ میں موت اللہ کے ہاتھ میں بیماری اللہ کے ہاتھ میں شفا اللہ کے ہاتھ میں انسان کی حیثیت ہے کیا اللہ نے کہا داڑھی رکھنے کے لیے رکھ لیا اب داڑھی منانا اللہ سے مقابلہ اللہ نے پردہ رکھنے کے لیے کہا رکھ لیا اب بے پردگی کرنا اللہ سے مقابلہ اللہ نے جھکنے کے لیے کہا جھک گئے احناف کے یہاں کلام پاک کے اندر چودہ جگہ سجدہ کیا جاتا ہے چودہ آیتیں سجدے کی آیتیں ہیں اور فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جہاں سجدے کی آیت ہو فوراً سجدہ کرے تاخیر نہ کرے بعض کلام پاک کے پڑھنے والے کلام پاک کو ختم کر کر پورے سجدے چودہ ملا کر کرتے ہیں یہ اصول کے خلاف ضابطے کے خلاف ہے اگرچہ کہ واجب ادا ہو جاتا ہے الگ بات ہے لیکن جس وقت سجدے کی آیت آئی اسی وقت سجدے کا حکم کیوں اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے اور اللہ نے کافروں پر نکیر کی اللہ نے مشرکوں پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے حضور سجدہ نہیں کرتے آخا فوراً سجدے میں گر گئے فرمایا اے اللہ کافر مشرک ہوں گے جو آپ کو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے لیکن ہم آپ کے حضور سجدہ کرنے والے ہیں فوراً چلے گئے آیت آئی اور چلے گئے سورہ حج کا دوسرا سجدہ وہ پندرواں سجدہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ اس آیت پر سجدہ کرتے ہیں آناف کے یہاں یہاں پر سجدہ نہیں چودہ آیتیں کیا مطلب اللہ نے حکم دیا فوراً بندہ سجدے میں گر گیا اے اللہ کائنات کو چھوڑ کر میری آل اولاد کو چھوڑ کر میری بیوی بچوں کو چھوڑ کر میری دنیا کو چھوڑ کر میں ہوں اور تو ہے اس کا نام بندگی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کو بندوں سے کس درجے پیار ہے کس درجے محبت ہے اور کس درجے شفقت ہے آپ دیکھیں کہ بندوں کو جب روزے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے اور کتنی شفقت سے کیا کہا سورہ بقرہ میں یا ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم الصیام اے ایمان والو یہ نہیں کہا یا الناس اے لوگو اے لوگو کامن ہو گیا جتنے بنو آدم تمام کے تمام لوگ مشرق بھی لوگ عوام کافر بھی یہودی بھی عیسائی بھی اللہ کے ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی لیکن اللہ تعالی وہ کتنا پیار ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ کو معلوم اس امت میں وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کا پیالہ پی کر قرآن پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں حدیث پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں آخا کی سیرت پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں اللہ کو معلوم اس امت میں وہ کمینے میں اور بد قسم کے لوگ ہیں کہ جو آخا کے طریقے کو چھوڑ کر انگریزوں کے طور طریقے کو اپناتے ہیں سوالات صحابہ کرام کے چہرے کو چھوڑ کر بش اور ٹونی بلیر کے چہرے کو اپناتے ہیں اور انگریزوں کے چہروں کو اپناتے ہیں اللہ کو یہ بھی معلوم ہے اس امت میں کچھ لوگ کاروبار کی مجبوری بتا کر بچی کی شادی کی مجبوری بتا کر اور گھر کی تعمیر کی مجبوری بتا کر وہ سود کے اندر ملوث ہو کر اپنی ماں کے ساتھ دن میں چھتیس مرتبہ اس کے کپڑے نکال کر وہ کام کرتے ہیں جو ایک کتا اپنی کتیا کے ساتھ کرتا ہے اور ایک رنڈوا جو رنڈی کے ساتھ کرتا ہے میرے اللہ کو سب معلوم ہے ہم دودھ میں دھل کر زمزم میں ڈبکی مار کر کعبے کے خلاف کو پکڑ کر کہیں لبئی لبیک ان اللہ علی بذات صدور ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے زبان سے لبئی نکل رہا ہے ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم رب کائنات کے گھر کے مہمان ہیں لیکن اللہ کو معلوم کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں شہری کے دسترخوان میں ہیں افطاری کے دسترخوان میں ہیں خون کے قطرے قطرے میں کتنی بدماشی ہے ہمارے دل میں ہمارے دماغ کے اندر کتنی منافقت ہے کتنا کفر ہے کتنا شرک ہے کتنا اللہ رسول سے عداوت ہے کتنا قرآن و حدیث سے دشمنی ہے ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے نہیں نہیں دے سکتے نہ آج تک کسی نے دیا نہ قیامت تک نہ کبھی وہ آئندہ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو کائنات میں جتنے پتے اور پتے ہلتے ہیں اور جتنے بارش کے قطرات ہیں اور گرتے ہیں بادلوں میں ہیں اور جتنے انسان سانس اندر لیتے ہیں باہر چھوڑتے ہیں کتنی چونٹیاں کیا کھاتی ہیں کتنی مچھلیاں زندہ ہیں مردہ ہیں کیا استعمال کر رہی ہیں اللہ کو سب چیز کا علم ہے کوئی اللہ کو نہیں ڈھکا سکتا لیکن اللہ کا پیار اللہ کی محبت یا یو آمنو اے آ منو آئے وہ لوگوں جنہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا جن کو میری جنت پر بھروسہ جن کو مرنے کے بعد کی زندگی پر اعتبار جن کو قرآن پر بھروسہ جو مجھ پر رسولوں پر فرشتوں پر کتابوں پر تقدیر پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لے کر آئے کتنا پیار سے اللہ نے بلایا یا یو الدین آ آمنو اے ایمان والو سب معلوم اللہ کو ارے میں آپ کا داڑھی منڈا چہرہ دیکھ رہا ہوں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ کہہ سکتا تھا ایمان والو مگر داڑی منڈے چھوڑ کر ایمان والو سود خور چھوڑ کر حرام خور چھوڑ کر رشوت خور چھوڑ کر ریا کار چھوڑ کر شرک کرنے والے چھوڑ کر دولت کی پوجا مال کی پوجا کرنے والے چھوڑ کر نہیں اللہ کا پیار ہے یا یو اللہ دین آ منو اے ایمان والو کتنا پیارا لفظ ہے باپ اپنے بچے کو ماں اپنے جگر گوشے کو جب کہتی ہے میرے لال میرے جگر کے ٹکڑے باپ بیٹے کو کہتا ہے میرے لال میرا بیٹا میرا جگر کا خون تو باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا کی سمندر کی موجوں میں جوش اور تقیانی آ جاتی ہے اللہ نے جب یہ بات کہی آپ نہیں سمجھ سکتے اللہ کی محبت کو نہیں جانتے اللہ کی مخبوق سے تعلق جو ہے اس کو نہیں جانتے اس لیے آپ نے اسے سرسری انداز میں جو ایمان والو اللہ نے کہا اس کے اندر کیا گہرائی اللہ کو کیا محبت اللہ کو کتنا تعلق ہے اپنے بندوں سے کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہمیشہ اگر زبیدہ نام ہے زبیدہ زبیدہ کہہ کر کتےجا کہہ کر بلا رہا ہے لیکن کبھی اگر وہ کہتا ہے میرے دل کے ٹکڑے اور میری جانے من تو اس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ یوں کہہ سکتے تھے اے میری مخلوق اے لوگو میں مالک ہوں تم مملوک ہو میں رازق ہوں تم مرزوق ہو میں خالق ہوں تم مخلوق ہو تمہیں بھوک تمہیں میرے دربار میں جھکنا پڑے گا لیکن اللہ نے کہا یا ایو الدین آمنو آمنو تم مجھے مانتے ہو تم نے عالم عہد میں السطو میں تم نے عالم ازل میں تم نے میرے ساتھ اگریمنٹ کیا میں نے پوچھا السط بھی ربی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں مالو بلا و رب بھی تم نے کہا ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں تم نے کہا مجھے رب مانا موسا نے مانا عیسا نے مانا ابراہیم نے مانا شیش نے مانا زمین مانتی ہے آسمان جنت دو کروڑوں فرشتے اور تمام مخلوق مجھے مانتی ہے مجھ پر ایمان لاتی ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو کتب السیام دیکھو کتنے پیار سے کہا کہ تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے اب آدمی کھاتا پیتا نشے کا آدھی ناشتے کا آدھی دوپہر کا آدھی چکن کھائے گا مٹن کھائے گا بریانی کھائے گا ڈر جائے گا نہ ڈر بندے کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم دیکھ اگر دنیا میں کوئی کام پہلی مرتبہ کیا جا رہا ہے اگر تجھ کو پہلا ماڈل دیا جائے تاج محل کا لال قلعے کا تو تجھے بنانا پہلی مرتبہ مشکل اب شاہ جہاں دوبارہ اس دنیا میں آئے اور شاہ جہاں کو کہے کہ تم جو ہے تاج محل بناؤ تو شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں بیس سال لگائے تھے تاج محل کے بنانے میں میرے اللہ کی قسم اگر آج شاہ جہاں آئے گا تو دو سال کے اندر وہی تاج محل بنا دے گا اس لیے کہ بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا آسان ہے کیے ہوئے کام کو کرنا آسان ہے تو اللہ نے کہا کما کتنی والینہ من بندے ڈر نہیں ڈرنا آدم کی قوم نے روزہ رکھا حضرت آدم علیہ سلا تو السلام کے زمانے میں ایام بیس کے روزے رکھے جاتے تھے تین روزے فرض تھے ہر عربی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ یہ تین روزے رکھا کرتے تھے حضرت مریم روزہ رکھتی تھی اور اس روزے کے اندر کھانا پینا شوہر تو تھے نہیں مزید یہ پلن اکلی مل انسیا روزہ بات چیت کا بھی ہوا کرتا تھا یعنی روزے میں جیسے کھانا حرام روزے میں میاں بیوی کے تعلقات حرام تو کہا کہ روزے کے اندر بات چیت بھی حضرت مریم نہیں کیا کرتی تھی ہر قوم کے اندر ہر ذات کے اندر روزے ہیں مسلمانوں مومنوں تمہیں روزہ رکھنے کے اندر کیا تردد ہے کیوں ڈر ہے ہم نے تمہاری شہری کے دسترخوان میں برکتوں کو نازل کیا لسائمی فرحتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے اور جب وہ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے زمزم کا پیالہ ہاتھ میں لیتا ہے کھجور ہاتھ میں لیتا ہے نمک اور پانی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ کا سم تو وبی کا آمن تو رب کائنات تیرے کہنے کی وجہ سے حلال کھانے کو چھوڑ دیا حلال پانی کو چھوڑ دیا حلال بیوی کو چھوڑ دیا اے اللہ اب تو اجازت دے رہا ہے اب کھانے پینے کی تیرا نام لے کر میں کھا رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں اس وقت ایک روزے دار کو ایک مومن کو جو خوشی ہوتی ہے اور جو مسرت ہوتی ہے وہ مومن ہی پہچان سکتا ہے اس تعیمی فرحتان مومن کے لیے لیے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ایک افطاری کے وقت اور دوسرا قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملے گا روزے دار تو یہاں افطاری میں جو لذت ملا کرتی تھی افطاری میں جو مزہ ملا کرتا تھا اللہ کو دیکھ کر قیامت کے دن رمضان کے روزے اور رمضان کی افطاری کو یاد کرے گا اے رب کائنات آج تیرے چہرے کو دیکھ کر وجوہ ہوئی یوم نازرا الا ربی ہاں نازیرہ وہ وجوہ کچھ چہرے روشن ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اے اللہ رمضان کے صدقے میں ہمیں ان چہرے والوں میں بنا دے جو چہرے منور اور روشن ہیں اے اللہ ان آنکھوں میں یہ آنکھیں بنا دے جو آنکھیں تیرا قیامت میں دیدار کریں گے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے اللہ کے دیدار کے اندر بھیڑ نہیں ہوگی ابھی تو نورانی مسجد کا مجمع چھوٹا ہے خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے والا آدمی بھی سامنے والا آدمی بھی برابر دیکھ رہا ہے لیکن لاکھوں لوگ میدان میں جمع ہو جائیں اور میں بیٹھ کر یہاں جزدان بیٹھ کر بیان کروں اور تلاوت کروں تو پیچھے والے لوگ نہیں دیکھ سکتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آقا میرے محبوب کروڑوں اربوں کربوں لوگ نسل آدم ہوں گے نسل شیش ہوں گے نسل ابراہیم ہوں گے نسل موسا ہوں گے قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں خربوں بنو آدم ہوں گے جیسے دنیا میں جب بھیڑ بھر جاتی ہے تو آدمی کے دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے کیا اللہ کے دیدار میں کوئی پریشانی ہوگی آخا نے فرمایا نہیں اگر ساری دنیا کے لوگ بیک وقت چاند کو دیکھنا چاہیں کیا چاند کو نہیں دیکھ سکتے جیسے ساری کائنات کے لوگ چاند کے دیکھنے میں دوسروں کو حائل نہیں پاتے رکاوٹ نہیں پاتے قیامت کے دن جو چہرے دیکھ سکیں گے چاند کی طرح رب کائنات کو دیکھیں گے اللہ تیرا دیدار رب نصیب پر بات دنیا کی دولت دنیا کا مال سب لے لے جام لے لے مال لے لے آن اولاد لے لے تیرا دیدار دے دے تیرا جمال دے دے اس لیے کہ کلام پاک کے انتیسویں بارے میں سورہ قلم کے دوسرے رکو میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ کمر تختیوں کی طرح پتھروں کی طرح سخت ہو جائیں گے اور وہ جھکنا چاہیں گے رب کے دربار میں جھک نہیں پائیں گے فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر ہمارے اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے کہتے تھے تو تم اکڑتے تھے آج جھکنے والے جھکیں گے اکڑنے والے جھکیں گے نہیں اللہ ان کے آنکھوں کو پتھر کی بنا دیں گے وہ رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے وجو ہوئی یوم عظیم نازیرا الا ربی ہا یوم اذن ہوئی تظن ان وافرہ تزن فاخرہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق موت کی چھٹی یاد آ جائے گی اس دن اس دن لسائی میں فرحتان افطار کی لذتوں کو میدان محشر میں رب کائنات کے دیدار کے وقت لوگ یاد کریں گے اللہ نے کہا میرے محبوب کے امتیوں ہو شہری کرو شہری کرنے میں برکتیں ہیں شہری کرتے ہیں اپنے پیٹ کو بھاری کرنے کے لیے اپنے روزے کو ہلکا کرنے کے لیے تصفرو السحور برکا اے لوگوں شہری کیا کرو کتنا پیار کتنی محبت کسی ناشتے میں یہ بات کہی میرے رب نے کہ بریڈ میں آملیٹ لگا کر کھاؤ برکت ہے دودھ میں زردی مار کر پیو برکت ہے پایا کھاؤ برکت ہے کسی کھانے کے بارے میں نہیں کہا فرمایا تصحرو تصحرو سہری کیا کرو ایک گھون پانی ہی سے کیوں نہ ہو ایک روٹی کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو پر پسوری برکا یہ اللہ کا پیار نہیں ہے یہ اللہ کی شفقت نہیں ہے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا لال قلعے میں تاج محل میں اور دنیا کے قیمتی محلوں میں بیٹھے ہوئے کروڑ پتی کافر بچتائیں گے دنیا کے اس غریب پر جو جھوپڑی میں تو رہتا ہے لیکن محبوب کا کلیمہ پڑھ کر رمضان کی لذتوں کو پا رہا ہے وہ وائٹ ہاؤس بیکار وہ لال قلعہ بیکار وہ تاج محل بیکار وہ بنگلہ وہ کوٹی بیکار جس میں رمضان کی لذت نہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ مومنوں پر رحمت نچھاور نہیں کرتا کافر کو شہری کی کیفیت کا پتہ ہے کافر کو افطار کی لذت کا پتہ ہے کافر کو تراویح کے اندر کھڑے ہو کر کلام پاک کے پڑھنے اور کلام پاک کی سنت سننے کی لذت اور حلاوت کا پتہ ہے کافر کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکے پیاسے ہیں بیوی پورے حسن و جمال کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ ہے کمرہ بند ہے نہ کوئی دنیا کی نگاہ دیکھ رہی ہے نہ کوئی بچے نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ بند کمرے کے اندر ہاتھ بیوی کی طرف بڑھانے سے روک رہی ہے کڑاکے کی دھوپ کڑاکے کی گرمی اور بیماری نے لاغر کر دیا جی چاہتا ہے کہ دو نیوالے کھانے کھائیں اور ایک گھنٹ ٹھنڈا پانی پی لیں پانی کی طرف ہاتھ بڑھ جائے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھ جائے وہ کون سی طاقت ہے وہ کون سی محبت ہے وہ کون سی شفقت ہے کہ بندے کو کھانے سے روک رہی ہے زانی کو زنا سے وہ طاقت نہیں روک سکتی چور کو چوری سے چور چوری کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے عورتوں کو گور کر دیکھنے والا گور کر دیکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے شراب پینے والا شراب پینے میں کامیاب ہو رہا ہے بدکاری کرنے والا بدکاری کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو رہا ہے لیکن بھوک ہے پیاس ہے بیوی کی شہوت ہے بند کمرہ ہے دنیا کی کوئی نگاہ اور دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہے وہ کون سی طاقت وہ کون سی محبت ہے کہ جو بندے کو اس گناہ کی طرف بڑھنے سے روک رہی ہے یا یو ہن لدینا آمنو کتبالئی علیکم سیام یہ میرے رب کا پیار بھرا حکم تھا یہ میرے اللہ کا مشفقانہ حکم تھا کہ جو ایمان کا لقب دے کر ایمان سے کتاب کر کر وہ روزے کو جو فرض کیا وہ کوئی گدھا ہمیں تو کوئی بات وہ تو قوالی بیکار کی ہے کہ بھوک لگ گئی پیاس لگ گئی جان جانے کی کیفیت ہو گئی اللہ کے نام سے جو روزہ رکھے گا اللہ اسوم کا اے رب کائنات تیرے نام سے روزہ رکھتا ہو نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس ستائے گی اگر اس کے جسم میں کوئی تبدیلی آئے گی بھی اور آ کر اس کے منہ سے میدا خالی ہونے کی وجہ سے اور پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آئے گی میرا اللہ کہتا ہے کہ جنت کی کچھ وہ ایک طرف روزہ رکھنے والے تیرے منہ سے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو بدبو نکل رہی ہے تیری بیوی تجھ سے نفرت کرے تیری اولاد تجھ سے نفرت کرے تیرے مرید تجھ سے نفرت کرے تیرے مختدی تجھ سے نفرت کرے تیرے دوست احباب تیری منہ سے نکلنے والی بدبو کو سوکھ کر ناک پر کپڑا رکھ لے میری عزت و جلالت کی قسم یہ اتنا پیار بھرا حکم ہے یہ اتنا شفقت بھرا حکم ہے اور یہ اتنا پیارا پیارا فریضہ ہے کہ تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو دنیا کے لوگ تجھ سے نفرت کرے میری عزت و جلالت کی قسم مشک و امبر اور جنت میں چلنے والی معطر خوشبوئیں ایک طرف تیری وہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کتنا کبیلا کتنا خلیل کتنا ملون ہوگا وہ وہ شیطان انسان تو نہیں ہو سکتا مسلمان پر رمضان پائے داڑھی مڈائے رمضان پائے فرض نماز چھوڑے رمضان پائے اور شاپنگ میں لے جائے رمضان پائے کاروبار کے لیے جھگڑا کرے رمضان پائے دولت کی پوجا کرے رمضان کا پائے مال کا کتا بنے رمضان پائے عورتوں کو عید کی تیاری کے لیے بازاروں میں لے جا کر دوسرے ڈھیڑوں چماروں کافروں مشرکوں کو لینا کی دعوت دے یہ مسلمان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے یہ اتنا پیار سے میرا رب کہے سہری کرو سہری میں برکت افطاری کے وقت لذت تمہیں یہاں لذت یہی لذت ہمیں اپنا دیدار کراتے وقت ہمیں تم بتائیں گے تمہاری منہ کی بدبو ہمیں مشکو امبر سے زیادہ پسندیدہ تمہاری دعاؤں پر میں دعا کرتا ہوں تو بخیلی سے لوگ آمین کہتے ہیں آپ دعا کرے بغل میں بیٹھنے والا کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی دعا پر آمین کرے بیوی دعا کرے شوہر آمین نہیں بول بولتا شوہر دعا کرے بیوی آمین نہیں بولتی اللہ نے کہا روزے دار تو مجھے اتنا پسندیدہ ہے اتنا پسندیدہ ہے تو دعا کر رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے رمضان کی دعاؤں میں تیری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے ستر ہزار فرشتوں کو ان کی ڈیوٹی سے الگ کر کر کوئی سدمی پڑھنے والا کوئی درود پڑھنے والا کوئی کعبے کا طواف کرنے والا کوئی اللہ کے عرض کو اٹھانے والا کوئی تحمید تقدیس کرنے والا کوئی تلاوت کرنے والا سب فرشتے میری عبادت کرتے ہیں ان کو ان کی ڈیوٹی سے الگ کر کر میں ستر ہزار فرشتے ایک ایک مومن کی دعا پر آمین کہنے کے لیے لگا دیتا ہوں اب یہ مومن صاحب جا کر ٹی وی دیکھے یہ گانا سنے اور یہ گالیاں دے نہیں صاحب یہ مومن مسلمان یہ محبوب کی امت نہیں رمضان میں آ کر روزے دار کے خاطر اللہ جنت میں ہوائیں چلائیں اللہ شیطان کو قید کرے اللہ جہنم کے دروازے کو بند کرے اللہ تعالیٰ فرشتے سے اعلان کرے یا سابق الخیرات اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اے برائی کرنے والے رک جا ہمارے کان سنتے ہو نہ سنتے ہو بخاری پر کان لگائیے میرے محبوب سنا رہے ہیں کہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے نیکیوں کے کرنے والے نیکیاں کر آگے بڑھ برائیوں کے کرنے والے رک جا بس کر یہ رحمتوں کا بہنا داڑھی منانے والے رک جا بس کر کرنے والے رک جا رنڈیوں کو دیکھنے والے رک جا سودی لین دین کرنے والے رک جا رشوت کا کھا کر جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنے والے رک جا سنتوں سے نفرت کرنے والے رک جا بدتوں کو گلے لگانے والے رک جا قرآن کو پسے کچھ ڈالنے والے رک جا آجا قرآن کی طرف آجا مسجد کی طرف آجا شہری کی طرف آجا افطاری کی طرف یہ اعلان کرتے ہیں فرشتے آئے نیکیاں کرنے والے بڑے بڑھو آگے بڑھو اے برائیاں کرنے والے رک جاؤ یہ اعلان کس کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے یہ مومنوں کے لیے اللہ رسول پر ایمان لانو عالم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو یا یادینہ آمنو کے خطاب کے اندر آ گئے جو اس کتاب کے اندر نہیں آئے ان کو رمضان کیا غیر رمضان کیا شیاتی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جناتی شیاتی ایک انسانی شیاطین اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ دو قسم کے شیطانوں کو لگا دیا کلام پاک کا آٹھواں بارہ ایک جناتی اور انسانی شیاطین اور رمضان المبارک میں جو شیطان قید کر دیا جاتا ہے وہ جناتی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے انسانی شیطان نہ قرآن میں یہ وعدہ کیا گیا نہ حدیث میں یہ وعدہ کیا گیا بلکہ ان کو ترغیب دلائی گئی توبہ کر لو توبہ کر لو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں آ جاؤ نیکیاں کر لو آ جاؤ جنت کی نہروں میں غوطہ دے دو جہنم کے لہو چاٹنے کا کیا مطلب ہے جہنم کے پیٹ کی دریا میں ڈوبنے کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جناتی شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور انسانی شیاطین کو اللہ موقع دیتے ہیں یہ رحمت کا اشرا یہ مغفرت کا اشرا یہ جہنم سے خلاصی کا اشرا یہ تراوی ہے یہ سحری یہ افطاری یہ دعا یہ ذکر آ جا آ جا جنت میں آ جا اب نہیں مانتا اور سارے لوگ شیطان کو دیکھنا چاہتے ہیں بیت الخلا میں جا کر دعا پڑھتا نہیں پڑھتا اللہ انی ابوظبی کا مین الخب سی علماء علما فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑے گا اللہ شیطان اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو دعا نہیں پڑھے گا وہ شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلے گا طرح طرح کی مردوں اور عورتوں کو بیماریاں پیدا ہوں گی یہ جو کہتے ہو اے اللہ خبیص مرد اور عورت جنات اور شیاطین سے ہم پناہ مانگتے ہیں مولا ہم گندی جگہ جا رہے ہیں اندر جا کر دعا نہیں پڑھ سکتے اندر جا کر ایتل کرسی نہیں پڑھ سکتے اندر جا کر ہم تلاوت نہیں کر سکتے پیشاب نکل رہا ہے پاخانہ نکل رہا ہے ایتل کرسی پڑھنا بے ادبی ہے اور درود پڑھنا گستاخی ہے ہم نہیں کر سکتے ہم جانے سے پہلے یہ جو شیاتین ہے ان کا اڈا ہے یہ ان کا اڈا ہے سارے لوگ سمجھتے ہوں کبھی ہم نے شیطان کو دیکھا نہیں حدیث میں آتا ہے شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جائے کیا دعا ہے اللہ جنبی شیطان وجنی بھی شیطان امینا اللہ شیطان کو دور کر اور ہم سے شیطان کو دور کر دونوں طرف کی دوری یعنی خالی شیطان کا بھاگنا نہیں ہم بھی شیطان سے بھاگے اور شیطان بھی ہم سے بھاگے بہت نازک کام ہے ایک نسل انسانی کا فاؤنڈیشن ہے ایک بہت بڑی آئندہ پیدا ہونے والی مخلوق کی بنیاد ہے رب کائنات یہ شیطان اگر اس وقت حاضر ہو جائے گا اور یہ شیطان اس وقت موجود ہوگا ایک بہت بڑی نسل انسانی تباہ برباد ہو جائے گی کہتے ہو نا سلمان نام رکھا عمر نام رکھا بچہ شرارت نہیں آپ بیوی سے مل رہے تھے دعا پڑی تھی آپ نے شریعت کے آداب کو بجا لایا تھا پردے کا لحاظ رکھا تھا اگر یہ کیا تھا نسل انسانی پیدا ہوگی اگر دعا نہیں پڑی تھی جانوروں کی طرح حیمانوں کی طرح کام کیا تھا تو یہ حدیث کہتی ہے آقا نے فرمایا جو دعا نہیں پڑتا جو پردہ نہیں کرتا جو بے حیائی سے مباشرت کرتا ہے میاں بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کے عزو کے ساتھ مرد کی پیشاب کی جگہ کے ساتھ شیطان اپنا عزو ملا کر عورت کی شرمگاہ میں داخل کرتا ہے یہ الفاظ حدیث کے ہیں بات جمعہ کے بعد جا کر نہ کہنا کہ منبر رسول پر بیٹھ کر رمضان کے بیان میں یہ شیطان کا زو کہاں سے آ گیا میاں بیوی کی ملاقات یہ کہاں سے آ گئی تو یہ جو حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا دعا نہ پڑھو گے بڑی کروڑوں اربوں خربوں روپے دے کر کوئی عامل سے وہ بندش نہیں کرا سکتا کوئی پلیتا جلا کر وہ شیطان کو انسان دور نہیں کر سکتا جو حدیث بات کے اندر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہ جنب الشیطان و جنب الشیطان منا دونوں بھاگے شیطان بھی ہم سے بھاگے اور ہم بھی شیطان سے بھاگے رب کائنات اگر بیٹی پیدا ہوگی تو پھر اس کی کوپ سے ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے اگر لڑکا پیدا ہوگا اس کے لطبے سے سینکڑوں لوگ پیدا ہوں گے اس وقت یہ شیطان جو تیرے باپ وعدہ کر کر آیا تھا کہ میں انسان کو تباہ کروں گا برباد کروں گا اب اس کو اچھا موقع ہے کہ نسل انسانی کی بنیاد کے اندر وہ خلل ڈال سکتا ہے اس لیے آقا نے دعا سکھائی تم کو کبھی وہ شیطان نظر نہیں آیا نا جو میاں بیوی کے ملاقات کے وقت آ کر گڑبڑ کرتا ہے عزو میں عزو ملاتا ہے بیت الخلا جاتے وقت کپڑا پہنتے وقت آخا نے تعلیم دی کہ گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علینا علینہ والا عباد اللہ صالحین گھر میں بیوی ہو نہ ہو اولاد ہو نہ ہو گھر خالی بھی ہو تو سلام کرنا چاہیے السلام علینا علینہ والا عباد اللہ صالحین دعا پڑھو بسم اللہ ولجنا ہی اللہ ربنا توکلنا تمہارے دعا پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے کھانتا وقت کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والا برکت اللہ نہ پڑھا گیا میرے محبوب نے فرمایا اس کھانے میں شیطان اپنا جھوٹا ملا دیتا ہے اس کھانے کے ساتھ تمہیں تعجب ہے نا کہ وہ دسترخوان کا شیطان نظر نہیں آتا وہ گھر میں داخل ہوتے وقت کا شیطان نظر نہیں آتا وہ بیت الخلا جاتے وقت کا شیطان نظر نہیں آتا وہ میاں بیوی کے ملاقات کے وقت کا شیطان نظر نہیں آتا رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں شیطان الگ ہو جاتے ہیں انسان الگ ہو جاتے ہیں جناتی شیاتی کو رب کائنات آسمان کے اندر ہتکڑیاں لگا دیتا ہے اور نیک لوگوں کو اللہ مسجد کے کھوٹی سے باندھ دیتا ہے تراوی کے کھوٹی سے باندھ دیتا ہے قرآن کی کھوٹی سے باندھ دیتا ہے مکے مدینے کی کھوٹی سے باندھ دیتا ہے اپنے محبوب کی سنتی سنت کی کھوٹی سے باندھ دیتا ہے جو ان کھوٹیوں سے بنے ہوئے نہیں ہیں داڑیاں بڑھاتے ہیں جو ان کھوٹیوں سے بنے ہوئے نہیں ہیں روزہ خور حرام خور کتے اور سور کی طرح چرتے ہیں جو ان کوٹیوں سے بنے ہوئے نہیں ہیں نماز کے وقت ٹی وی دیکھتے ہیں دکان چلاتے ہیں جو ان کوٹیوں سے بنے ہوئے نہیں ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں جو ان کوٹیوں سے بنے ہوئے نہیں ہیں رمضان کے اندر بھی وہ عیسائیوں یہودیوں اور چواروں کا لباس پہنتے ہیں دیکھو دسترخوان میں جس شیطان کا انتظار تھا اس شیطان کو دیکھنا ہو یہودی لباس پہننے والے کمینے کو دیکھ لو یہی شیطان ہے اور یہی خمیص ہے جس کو بیت الخلا میں جانے سے پہلے اس سے دوری مانگی گئی تھی اور میاں بیوی کے تعلقات کے وقت جس شیطان کو تم دیکھنا چاہتے چاہتے تھے اور جس سے دور بھاگنا چاہتے تھے جس کمینے لوفر لو پر آرانی کو دیکھو کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ مغفرت کا مہنا قرآن کا مہنا ستر ہزار فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کا مہنا یہ مہنا کہ جہنم کے دروازے بند یہ مہنا کہ جنت کی کھڑکیاں کھلی یہ مہنا کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے داڑھی بڑھانے والے بڑا داڑھی مڑانے والے رک جا اگر کسی کا چہرہ اس مہینے کے اندر داڑھی مڑی ہوئی حالت میں دیکھو تو اس کو بیت الخلا کپس اور ٹائلٹ کو جاتے ہوئے یاد کر لینا اللہ اعوذ بھی کا مین الخبوسی والخبائث جس قبیض سے میرے محبوب نے پناہ مانگنے کے لیے کہا تھا یہ داڑھی منا چہرہ تھا جس قبیض سے میرے محبوب نے کہا تھا کہ شرم میں میری عورت کے عزو داخل کرتا ہے یہ یہود و لباس کا یہود و نصارہ کا لباس پہننے والا چہرہ ان کو چہروں کو دیکھ کر پنا مانگنا ان کو دیکھ کر کہنا فیضا تل قرآن الشیطان الرجیم اے مومن بندے اگر تو قرآن پڑھ تو شیطان مردود سے دور بھاگ جا اللہ کی پناہ میں چلا جا داڑی منڈے کے پاس بیٹھ کر روزہ خور کے پاس بیٹھ کر حرام خور کے پاس بیٹھ کر قرآن نہ پڑھو لیے کہ قرآن نے کہا فیضا کرا تل قرآن جب تو قرآن پڑھ فسٹ پرائز پہلا کام یہ ہو کہ شیطان سے دور ہو یہ داڑھی منڈا شیطان یہ و لباس یہ نسارا کا لباس پہننے والا شیطان رمضان کے اندر روزہ خور شیطان رمضان میں جھگڑا کرنے والا رمضان میں گالیاں دینے والا رمضان میں غیبت کرنے والا رمضان میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا رمضان میں نماز چھوڑنے والا اے اللہ اب ہمیں کسی اور شیطان کے دیکھنے کی ضرورت نہیں یہ ارمان تھی شیطان کو دیکھنے کی چلو رمضان میں وہ مراد بھی اللہ نے مومنوں کی پوری کر دیا یہ شیطان ہے شیطان وہ کا جالنا لکھ نبی ادوا شیاتین کلام پاک کا آٹھواں پارا میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے ساتھ دشمن پیدا کر دیے بکدالی کا جا اللہ ہم نے بنائے لکلی نبی ہر نبی کے ساتھ ادوا شیطان ادوا دشمن شیاتی انسانی شیطان بھی اور جناتی شیطان بھی وہ عامل بوتل میں بند کرتا ہوگا شیطان کو اسے مسان میں دفن کرتا ہوگا سڑے چپل لے کر قرآن ایتل کرسی پڑھ کر پتھر پر مارنے کے لیے کہتا ہوگا یہ شیطان دکھے تو کہنا اللہ انی اعوذ کا مین الخبث والخبائث الخبائش کس کی دعا اس کے چہرے کو دیکھ کر پڑھنا اور جو ایسا لباس پہنے جس میں آگے پیچھے کی شرمگاہ نظر آئے ایسی عورت جو چہرہ دکھا کر جائے ایسی عورت جو برقع پہنے نئی کی طرح ہو اور جسم کا ہلیا اور جسم کا نقشہ نظر آ رہا ہو تو اسے دیکھ کر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے بھاگتا ہوں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں یہ شیطان کا جالنا کیونکہ رمضان میں جناتی شیطان تو ہے نہیں حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی حدیث میں آقا نے فرمایا رمضان کا چاند آتے ہی ہم شیاتین کو قید کرتے ہیں علماء نے کہا یہ کون ہے یہ جناتی شیاتین اب خدا کی نافرمانی کرنے والے روزہ توڑنے والے اور افطاری رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو قیمتی قیمتیں دگنا کر کر قیمتوں کی سونامی پیدا کر کر رمضان سے پہلے گوشت دو سو اور رمضان میں ڈھائی سو یہ چمار کے نسخے سے پیدا ہوا ہے یہ بھیڑ بیچتا ہے بکرے کا گوشت گائے کا گوشت چمار بیچتا ہے بیچنے والا مسلمان لینے والا روزے دار بیچنے والا روزے دار روزے دار روزے دار کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہا ہے یہ شیطان ہے شیطان اسے دیکھ کر پڑھو فیضا خرا تل قرآن فستاز بلا روزے دار کو ستانے والا میرے محبوب کے بارے میں آتا ہے میرے محبوب سخیوں کے سخیتے سخیوں کے سخیتے وادیاں بھر بھر کر امت کو دیا کرتے تھے امت کو لٹایا کرتے تھے صحابہ کرام کو یہ سبق دیا تھا کہ ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ آ کر رونے لگے بیگم صاحبہ نے پوچھا میاں صاحب کیوں پریشان ہیں کیوں رو رہے ہیں پریشانی کس بات کی وہ کہنے لگے میں شام کے سفر کو تجارت کے لیے گیا تھا میرے رب نے میرے کاروبار میں اتنا نفع دیا اتنا نفع دیا کہ ایک اونٹ مدینے کی سرحد سے اور ایک اونٹ مدینے کی مسجد نبوی سے یعنی پورا مدینہ بھر جائے اللہ نے مجھے اتنا نفع دیا میں ڈر رہا ہوں اس حالت کے اندر میری موت آ جائے میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا بیگم بھی صحابی کی بیگم تھی آج کی بیگم ہوتی تو کہتی اجی رکھ لیو جی بچیوں کی شادی کا مسئلہ اجی رکھ لو لڑکوں کے کالج کے ڈونیشن ایڈمیشن کا مسئلہ اجی رکھ لو آئندہ اگر تمہاری ہڈی ٹوٹ جائے ہارٹ اٹیک آ جائے برین ٹیومر ہو جائے بلڈ کینسر ہو جائے لاکھوں روپے تمہارا باپ دے گا فکسڈ ڈپازٹ کر دو بیان کے لاکر میں رکھ دو وہ بیوی بھی صحابی کی بیوی تھی کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے ہم جو ہے عشاء کی نماز بڑھ کر آج ذکر اذکار آج تحجد آج رات کا قیام سب ہم جو ہے اگلے دن کے لیے رکھ دیں گے بھر بھر کر ہم مدینہ منورہ اور عرب کے غریبوں یتیموں میں بانٹیں گے راوی بیان کرتے ہیں کہ صبح صادق میں حضرت بلال کی تحجد کی اذان کا پہلا کلمہ تھا اور صحابی کا سارا مال اللہ کے راستے میں ختم ہو چکا تھا وہ صحابی جو نبی کی تربیت میں آ کر ایک رات میں اتنا صدقہ اتنا خیرات اور اتنی سخاوت کرنے والا ہو تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا کہنا وہ کیا کہنا آقا کے بارے میں فرماتے ہیں رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی اور جیسے بادل برستا تھا بادل برسنے میں کنجوسی کرتا ہے وہ دل کھول کر رنگ برستا ہے میرے آقا میرے محبوب رمضان میں صدقہ خیرات کرنے میں اللہ کے راستے میں لٹانے میں افطار کرنے والے فہری کرنے والے روزے داروں کی مدد کیا کرتے تھے اور یہ میری محبوب کی امت ماشاء اللہ قیمتوں کو دگنا کر رہی ہے کہ روزے دار مجبور ہے سموسہ لے گا روزے دار مجبور ہے وہ فروٹ لے گا بیچنے والا مسلمان خریدنے والا مسلمان ایک مہنگائی اور ایک قیمتوں کی سنامی کو خود مسلمان پیدا کر رہا ہے یہ شیطان ہے شیطان جب اس کے چہرے کو دیکھو جو دولت کا پجاری جو مال کا پجاری تو کہو اللہ پیشاب آئے نہ آئے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہو نہ ہو جو دیکھو وہ شیطان صرف ٹوائلٹ میں نہیں ستا تھا ایسے شیطان کو بھی تو دیکھو تو کہو اللہ امی انی کا من الخبث والخبائث گندے خبیص شیاطین مرد و عورت سے میں بھاگتا ہوں مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں کر رہے ہیں مسلمان صاحب کر رہے ہیں مسلمان تجھے کیا پتا کیا پتا رمضان منافق کو کیا پتا مسلمان مومن کو پتا رمضان کیا ہوتا ہے لذت کیا ہوتی ہے روحانیت کیا ہوتی ہے صحابہ کرام تڑپ تڑپ کر رویا کرتے تھے رب کائنات پورے بارہ مہینے کو رمضان بنا دے تاجروں کی تو چاندنی ہو جاتی کاروبار لوگوں کی چاندنی ہو جائے گی یار سموسا بکا کرے گا کپڑا بکا کرے گا اور دگنی اور تہری قیمتوں کے اندر چیزیں فروخت ہوں گے صحابہ کی اگر دعا قبول ہو جاتی یہ دنیا حساب کدا بن جاتی کون بڑھا رہا ہے قیمت مسلمان بڑھا رہا ہے یہ شیطان ہے انسانی شیطان ہے صحابہ تڑپا کرتے تھے رویا کرتے تھے ہمارے اکابرین کی حالت عجیب و غریب ہو جایا کرتی تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساٹھ کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے ایک کلام پاک بیس رکاتوں میں طوفان میل شتابی ایکسپریس کے ساتھ آدھی ٹانگ کھڑ کر آدھی ٹانگ مرغئی کی طرح تیس راتوں میں بڑھ گئے دو رکعت دو دن پڑھ کر کوئی بھگوڑا بھاگ گیا ایک ابھی شروع شروع پانچ چھ روزے ہیں اب اس کے بعد فلٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے مسجدیں منافق انسانی شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا دیکھا دیکھی مسجد میں دسترخوان پر ہاتھ مارنے آ گیا تھا کھجور سموسا کھانے آ گیا تھا وہ دیکھا کہ اس کہکار کے اندر سوا پارا ڈیڑھ پارا دو پارا لو بھاگو تھا بھگوڑے بھاگنے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساٹھ کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک سو بیس کلام پاک کبھی کبھی ایک رکعت میں کلام پاک کے تیسوں بارے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے ایک رکعت میں پورے کلام پاک کو پڑھا کرتے تھے اتنا نہیں کر سکتا کہ پورے رمضان میں ایک کلام کسی امام کے پیچھے تو سن نہیں سکتا ہزاروں نہیں امت ڈوب رہی ہے امت کلمہ نہیں آتا ساری امت کا ٹھیکہ اس نے لیا ہے سنتوں کو قتل کر کر تراوی کو چھوڑ کر اب کہو حضرت ٹنڈے ہو گئے جماعت اسلامی کے ہو گئے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا قرآن کو چھوڑنے کے لیے یہ سب جاہیلوں کے بنائے ہوئے طور طریقے اور شیوے ہزاروں بہانے تاجر ساڑھے نو بجے دس بجے مجھے دکان چھوڑ کر تراوی ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پورے کلام پاک کو ختم کر دیتے تاجر کہتا ہے سوا پارہ سننے کے لیے میں دکان بند نہیں کر سکتا میں میرے دکان میں مکان میں کسی چندہ ہڑپنے والے کو وہ حلال کا چندہ کرتا ہے حرام کا کرتا ہے شہر بنگلور کے ایک بزرگ مفتی صاحب ہیں میں نام نہیں بتاتا باہر کے سفرا آتے ہیں تو ان کے پاس تصدیق کے لیے جاتے ہیں یعنی مقامی علماء کی تصدیق اگر ہو تو شہر کے لوگ ان کو چندہ دیا کرتے ہیں ورنہ گنگو نانوتا تھانا بھون سہارنپور مظفر نگر معلوم نہیں مدرسہ ہے بھی یا ہوائی محل تو اس کی تصدیق کے لیے یہاں جو بڑے مختصر علماء کرام ہیں ان کی سندیں لیتے ہیں تو ایک بزرگ ابھی ہیں وہ وہ تصدیقات دیا کرتے تھے اس مرتبہ اور شاید گزشتہ رمضان سے انہوں نے اعلان لگا دیا کہ ہم تصدیق نہیں دیا کریں گے اب سفرا جا کر تنگ کرنے لگا حضرت مدرسے سے پڑے ہو اور مدرسوں کو تصدیق نہیں دو گے کہا کہ میں جو جانتا ہوں اگر تم جانو گے تو میری بات کی تصدیق کرو گے کہا کیا کہا کہ میں نے یو پی کے ایک علاقے کے مدرسے کی تصدیق دے دی اور جب میں کسی سلسلے میں گیا میں یو پی میں اپنے مدرسے میں بزرگوں سے ملاقات کے لیے تو اتفاقاً یہ خیال آیا کہ میں نے جس مدرسے کی تصدیق کی ہے چلو اس مدرسے کو دیکھ لیں اور وہاں کے محتمین صاحب سے ملاقات کر لیں اور رات کا قیام کر لے جو بھی تھا جو گئے تو دیکھا تو فرمانے لگے ایک کھیت تھا اور کھیت کے اندر مدرسے کا بورڈ تھا ایسے لوگ آتے ہیں اور ایک لکما پیٹ میں جائے چالیس دن کی دعا قبول نہیں ایسے کو کھڑا کر مسجد کی تراوی مسجد کی جمع چھوڑ کر شام پتی کو گھر میں بائکوں کو جمع کر عورتوں کو جمع کر ایک کام کر لے جب تجھے اتنی سہولت کرنی ہے نا ایک ریڈی میڈ مینار آج کل مل رہا ہے ہر چیز ریڈی میڈ پہلے پوریاں شادیوں کے لیے عورتیں گھر میں بناتی تھی بریانی گھر والے بناتے تھے اب جو ہے کیٹرین والوں نے مہربانی کر دی مسجد کے مینارے ریڈی میڈ مل رہے ہیں ہر گھر پر ایک مینارہ تعمیر کر لو تجھے ناشتے کے بعد فجر پڑھنی ہے تو پڑھ لے تجھے دوپہر کے چائے کے بعد اثر پڑھنی ہے تو پڑھ لے ایک مہینہ رمضان میں دکان نہیں بند کر سکتے ترابی کے وقت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی حضرت مولانا یہ تو مسلح کے پرچھائی بن کر کیڑے بن کر چمٹے رہتے لوگ ان کو کہتے کہ کیا ہو گیا یہ تو دیوانہ ہو گیا اسے دس بجے سہولت دس بجے کی طرح بھی کو جا رہا ہے اب شریعت اور مذہب کو ہمارے سہولت کے مطابق ڈھالنا پڑے گا کام کر لے تیری گھڑی کو فاسٹ کر لے تین چار گھنٹے ساڑھے تین بجے اللہ کا سم تو کہہ کر سیرن بجا کر بسم اللہ کہہ کر آئندہ وہ زمانہ آئے گا ایک مہینے میں نماز کے وقت دکان بند نہیں تراوی کے وقت دکان بند نہیں چھپروں میں تراوی کارخانوں میں تراوی بنگلوں میں تراوی نیوی میں دکان بند انہیں ساڑھے گیارہ بجے انہیں بارہ بجے یہ قرآن کی عظمت و محبت یہ قرآن سے رشتہ ہو جاتی ہے تراوی یہ الگ بات لیکن کیا تیرا ضمیر مانتا ہے کہ مسجد کے میناروں سے مسجد کے و دیوار سے قرآن کی صدا نکل رہی ہو اور تو دنیا کا کتا بنا رہے ہو وارنڈی بھی آتی ہوگی سامان خریدنے بے پردہ بے حیا عورت بھی آتی ہوگی یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے یہاں رنڈی کے چہرے کو پورا جا رہا ہے اللہ اکبر امام مالک امام احمد ابن حنبل رمضان المبارک کے اندر دسیوں کلام پاک ختم کیا کرتے تھے رمضان ہو قرآن نہ ہو دلہن ہے سجے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے رمضان اور قرآن نہیں ابھی بھی دولت کے پیچھے مال کے پیچھے علی کا جاننا لکلی نبی جن ادو شیاطین جن یہ رمضانی شیطان یہ انسانی شیطان نہیں جو یہ کام کیا نیک بندے کام نہیں کرتے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں کربوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے حضرت کا احسان فضائل اعمال مرتب کر کر جو امت کو دیا اس کا احسان امت قیامت تک ادا نہیں کر سکتی بہت بڑا احسان کیا حضرت نے حضرت فرماتے ہیں دیکھیے فضائل رمضان اٹھا کر ہمارے گھر کی عورتوں کی عجیب حالت ہو جاتی تھی بیگم کہتی کہ میں بیٹی سے آگے بڑھ جاؤں گی بیٹی کہتی میں بیگم سے آگے بڑھ جاؤں بچے کہتے ہم بہنوں سے آگے بڑھ جائیں ایک عجیب نورانی ماحول رہتا تھا تو آدھے گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے رمضان میں بند نہیں کر سکتا مسلمان کو میرے خیال میں یہ ہے کہ کاروبار کو لگے ہی نہیں لگے بھی اثر کی نماز کے بعد کاروبار اچھا نہیں لگتا کڑوا کڑوا لگتا ہے گیا بیایا گیا دلہا برسوں کے بعد دلہن ملی اب کوئی قریب یاری آ کر قریب دوست آ کر ان دلہا دلہن کے بیچ میں یاد یاد ہے ہم کبڈی کھیلا کر اچھا نہیں لگتا دلہا ہو دلہن ہو محبوب ہو محبوبہ ہو عاشق ہو معشوق ہو میرا اللہ کہتا ہے ذکر کرو بس ازکر کم میں تمہیں یاد کرتا ہوں دعا کرو دعاؤں کو ربکم اربنی استجیب لکم رمضان میں چمار کے چپل سیتے تھے جو دیر کے بعد آتے کیا کام ہے بتاؤ مجھے یہ چمار کی نسل ہے ہزار مرتبہ کہا ابھی روزے میں تو مدینے کا کھجور کھانا حرام ہے میں روزے سے ہوں آپ روزے سے ہیں وقت کا غوث وقت کا قطب آ کر مجھے کہے کہ حضرت یہ مدینے پاک کا کھجور ہے نہ بابا نہ یہ زمزم ہے جو جنت کے پانی سے قیمت نہ بابا میں مر جاؤں گا زمزم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں مر جاؤں گا مانا مدینے طیبہ کی مٹی کو سرما بنا کر اس کی خاک کو میں تاج بنا کر سر میں رکھوں نہیں اب روزہ روزہ رمضان کے روزے میں مدینے کا کھجور نہیں کھاتے مسلمان رمضان کے روزے میں زمزم کا پانی نہیں پیتے جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر کوئی دنیا میں لگتا ہے سور کا پاخانہ کھائے جیسا کتا مرا ہوا کھائے جیسا وار روزے دار وار روزے دار آج جو ہے بارہ بج کر بیس منٹ پر اکیس منٹ پر جمعہ کا وقت شروع ہو گیا بارہ بیس کے بعد جو کاروبار میں لگا تھا جو سافٹ ویئر میں لگا تھا جو ہارڈ ویئر میں لگا تھا جو دردی کا کام کر رہا تھا جو چپل سی رہا تھا جو کپڑا بیچ رہا تھا جو فروٹ بیچ رہا تھا تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ حرام ہے حرام کتا بھی ہے حرام سور بھی ہے روزے دار روزے کی حالت میں مدینے کا کھجور تو کھانے سے انکار کر رہا ہے مکے کا پانی زمزم پینے سے انکار کر رہا ہے مرے ہوئے کتے اور سوروں کو کھا کر آ رہے ہیں دیکھو یہ لوگ یہ کھا کر آ رہے ہیں میں قیامت کے دن ان لوگوں کو کھڑا کر اللہ کے دربار میں کہوں گا مولا روزے میں زمزم کا پانی حرام تھا مدینے کا کھجور حرام تھا لیکن یہ کمینے انسان سور اور کتا کھا کر آ رہے ہیں آپ کہیں گے روزے میں کیسے کھاتے ہیں ایک عورت روزے میں نٹال ہو گئی آخا نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ کلال کرے اس نے گوشت کھایا ہے اس عورت نے قسم کھائی رب کائنات کی قسم میں نے شہری میں گوشت کو چھوا نہیں فرمایا کے خلال کرنے کے لیے کہو پتلی کاڑی دانتوں میں ڈال کرنے دیکھا تو بڑے بڑے گوشت کے ٹکے نکل رہے ہیں کہا کہ آقا یہ کیا میں روزے سے تھی شہری میں میں نے کوئی برے جانور کا کوئی گندا گوشت نہیں کھایا آخا نے فرمایا کیا قرآن میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ تم غیبت کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے تو آخا نکال کر نہیں بتائے اگر آخا ہوتے اگر آج گو سے پاک ہوتے آج عمر کی لاٹھی ہوتی تو یہ دیر سے جو آنے والے کمینے ملون ان کے دانتوں سے سمر کا پاخانہ میں نکال کر بتاتا مرا ہوا کتا میں نکال کر بتاتا رمضان میں نہیں سدھرو گے اللہ کے مہینے میں قرآن کے مہینے میں تم بتوں کے گنیش کی مورتی کے پاس سدھرو گے تم تم بی بی مریم کے مجسمے کے وہ کزا لکھا جاننا لکلی نبی ادوبن کیا کام ہم ہو قرآن بارہ بجے اللہ کے قرآن کو پڑھتے بیٹھے درود پڑھتے بیٹھے دعا کرتے بیٹھے مولا امت مسلمہ پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی ہے امت مسلمہ آج چاروں طرف امتحان آزمائش میں مولا تیرا وعدہ ہے کہ ہماری دعاؤں پر ستر ہزار فرشتے اس دعا پر بھی مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم اے اللہ لمزان کے مسلمانوں پر رحم مولا ہندوستان کا مسلمان دو چکی کے پاٹوں کے اندر پیش رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر نہیں کر سکتے کیا کر رہے تھے صاحب میں نے کہا میرے محبوب ہوتے تو ان دیر سے آنے والوں کے دانتوں سے مرے ہوئے کتے اور سڑے ہوئے سور کے گوشت کو نکال کر بتاتے توبہ کا مہنا ہے سدھر جاؤ قرآن کا مہنا رحمت کا مہنا سدھر جاؤ اللہ کا نظام ہے اس نظام پر چلو گے تو کامیابی ہوگی اس نظام سے ہٹو گے دنیا بھر کی بیماریاں میرا وعدہ تھا کہ سوئن فلو کی جو بیماری بقار ہے یہ خدا کے نظام سے ٹکرانے کی وجہ سے ہے انشاءاللہ اس تفصیل کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رمضان کا اکرام احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس کی بے حرمتی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں انسانی شیاتی بننے سے حفاظت فرمائے اللہ فرشتوں کی اکابرین کی غصلتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے اللہ رمضان ہے اس حالت میں ہم سے رخصت ہو کہ رمضان ہم سے خوش ہو اور ہم رمضان سے خوش ہوں آمین الحمد للہ رب العالمین